جادو کی علامات ہم دیکھ چکے ہیں اب نیکسٹ ٹاپک پہ ہم آتے ہیں جادوگر خود کیا کرتے ہیں اور لوگوں کو کیا کرنے کہتے ہیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہم کیوں کہتے ہیں کہ جادوگروں کے پاس علاج نہیں کریں کیونکہ اس کے کچھ ریزن ہوتے پہلی بات تو جادوگر کے پاس علاج کرنا ہی حرام ہے کیونکہ یہ کاہین ٹائپ ہوتے ہیں اور جو بھی ایسے کاہینوں کے پاس جاتا ہے اس کی چالیس دن کی عبادت جو ہے وہ قبول نہیں ہوتی یہ تو پہلی بات دوسری اور بھی کئی ایک باتیں ہیں کیوں منع کیا گیا ہے کیا کرتے ہیں یہ جادوگر اگر آپ کو پتہ چلے تو آپ کو گھین آ جائے لیکن گھین آنے کے باوجود بھی اگر کوئی جا رہا ہے تو پھر بہت یعنی غیرت جگانے کی بات ہے یہ خود بھی کچھ ایسی چیزیں کرتے ہیں اور جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کو بھی کچھ چیزیں کرنے کہتے ہیں اب جتنی بھی باتیں میں بتانے جا رہی ہوں کچھ باتیں تو ایسی ہے کہ بولنے بھی مجھے ڈر لگتا ہے ناؤز باللہ کہہ کے میں شروع کرتی ہوں پہلی بات تو قبرستان میں یہ سب عمل کرتے ہیں قبرستان میں کیا کرتے ہیں یہ جو درخت وغیرہ ہوتے ہیں نا پرانے درخت وغیرہ تو ان درختوں پر کچھ تعویذیں لٹکا دیتے ہیں یا کوئی کپڑا لٹکا ہوا آپ کو نظر آئے گا ہمارے یہاں تو کم ہے لیکن کچھ اور جگہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں قبرستان میں ہمیں نظر آتی ہیں درختوں پہ کپڑا لٹکا ہو یا تعویذ یا کوئی بھی چیز تو ان کو ہاتھ نہیں لگائیں اور اگر نکالنا چاہتے ہیں تو دعائیں پڑھ کے وہ بھی ڈائریکٹ ہاتھ سے نہیں نکالنا چاہیے بلکہ چمٹا وغیرہ لے کے کچھ ایسی چیز جس سے ٹچ نہ ہو ڈائریکٹ کیونکہ اس کا اثر ہو جاتا ہے یعنی کیا گیا تھا کسی اور کے اوپر اور ہو گیا کسی اور کو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو چیز ہوتی ہے نا قبرستان میں تعویذ لٹکانا اور کپڑے وغیرہ لٹکاتے یہ ہوتا ہے محبت کا یا نفرت کا جادو یہ اس طرح کے جو جادو کیے جاتے وہ یا تو محبت کرنے کے لیے کوئی نفرت کر رہا ہے اس کی نفرت محبت میں بدلنے کے لیے یا کوئی محبت کر رہا ہے ایک دوسرے سے جیسے میاں بیوی کر رہے ہیں تو وہ نفرت میں بدلنے کے لیے یہ جادو کیا جاتا ہے جو درختوں پہ تعویذ اور کپڑا لٹکا ہوا رہتا ہے تو یہ ایک چیز کرتے دوسرا جو پرانے درخت ہوتے ہیں قبرستان میں اس پر کیلے ٹھوکے ہوئے رہتے کیل جو ہوتی ہے نا وہ بھی یوز کیا جاتا ہے جادو میں تو وہ کیلے ٹھوکتے ہیں تو اگر ایسی چیز دیکھے آپ کبھی تو ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگائیں یہ جو ہوتا ہے جادو وہ بیماری کا جادو ہوتا ہے یعنی کسی کو بیمار کرنا ہے تو تو ابھی گا بیماری ہوگا نا درد ہوگا تو یہ جو جس پہ بھی جادو کیا جاتا ہے اس کو بہت ہی شدید تکلیف ہوتی ہے کیونکہ یہ چبایا ہوا کیلا ہے کیل چبائی جاتی ہے پرانے درختوں پر کچھ ایسے منتر پڑے جاتے ہیں ویسے بھی یاد رکھے منتر یہ جو ہوتے ہیں وہ بھی اثر کرتے ہیں کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کچھ جو باتیں ہوتی ہیں نا بیان ہوتا ہے یا تقریر ہوتی ہیں وہ جادو اثر ہوتی ہیں تو یہ کچھ ایسے منتر ہوتے ہیں تو وہ پڑھ کے وہ کچھ کیلے ٹھوک دیتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھے کتنا بھی جادو شدت کا ہو کتنا بھی وہ سخت سے سخت جادو ہو پھر بھی ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ قرآن اس سے زیادہ اثر کرتا ہے یعنی اگر آپ قرآن پڑھ رہے ہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ پہ بھروسہ کریں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوتا یہ تو جو جادو کرواتے ہیں شیطانوں کے ذریعے کرواتے ہیں نا شیطان جو ہوتا ہے وہ اتنا پاورفل نہیں ہوتا لیکن ہم نے اس کو پاورفل بنایا ہے کس طرح ڈر ڈر کے جب ہم ڈرتے ہیں تو وہ ڈراتا ہے جیسے راستے سے کتا جا رہا ہے اگر میں اس کو ڈرتے ڈرتے جاؤں تو وہ میرے ضرور پیچھے پڑے گا پڑھتا ہے نا کبھی دیکھے ہوں گے اس کو دیکھ دیکھ کے اگر چپکے چپکے ایک کونے سے نکل رہے ہیں کارنر سے تو پھر وہ پیچھے آ جاتا ہے کیوں کیونکہ ہم ڈر رہے ہیں اس کتے کو اسی طرح کا معاملہ شیطان کا بھی ہوتا ہے کہ جتنا ڈریں گے اتنا ڈرائے گا اور وہ ایک ٹول ہے اس کے لیے میں بتاؤں گی کیوں ڈراتا ہے وہ آگے ہم پڑھیں گے لیکن آپ یاد رکھیں کہ ڈرنا نہیں ہے ہمارے پاس قرآن ہے قرآن کے ذریعے اس کا علاج کریں گے تو یہ جو بیماریاں جو ہوتی ہیں اس کا یہ جادو ہوتا ہے کیلے ٹھوکتے ہیں پھر کبھی کبھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کہیں راستے میں یا قبرستان میں ہی زیادہ تر یہ ہوتی ہیں گڑیاں وغیرہ گری ہوئی ہوتی ہیں ڈالس جو ہوتی ہیں نا وہ یوز کی جاتی ہیں اس کے پیشانی پہ یا اس کے سر پر کچھ ایسے لائنز بناتے ہیں نشان بناتے ہیں یا تو اس کی ایک ٹانگ کو زخمی کر دیتے ہیں اس میں سوئیاں وغیرہ چبا کے یا کچھ اس طرح سے کوئی چیز کر دیتے کچھ منتر پڑھ کے تو یہ بھی بیماری کا جادو ہوتا ہے یہ جس پہ بھی کیا جائے تو اس کی گھٹنوں میں درد یا کوئی بھی ایسی شدید بیماری یا بہت تکلیف وغیرہ ہوتی ہے اسے تو یہ گڑیا کے ذریعے جیسے ابھی میں نے بتائی کس طرح کرتے ہیں تو یہ یوز کیا جاتا ہے اسی طرح ابھی جو میں بولنے جا رہی ہوں وہ بہت غور سے سنیں قبرستان سے اس شخص کے جو رشتے دار ہوتے ہیں نا جس پہ جادو کرنا ہوتا ہے اس کے رشتے دار کی مٹی ہے نا وہ لے کے آتے ہیں جادو کرنے کے لیے یعنی وہی وہ جو جس پہ جادو کرنا ہے فار ایگزامپل اے پرسن پہ جادو کرنا ہے اب اس کا جو باپ تھا یا ماں تھی وہ سپوز بی ہے ہاں بی کی جو قبر ہے اس پہ نام لکھا ہوا ہے کہ یہ فلاں کی قبر ہے تو اس کی ہی مٹی لاتے ہیں وہ بھی چاند رات کو ہی لائیں گے اور اس وقت اس کا جو عمل ہوتا ہے وہ کرتے ہیں اور یہ قتل کا جادو ہوتا ہے کیونکہ جادو کی وجہ سے لوگ مرتے بھی ہیں نا قتل ہو جاتے ہیں لیکن ایک یاد رکھیں اگر تقدیر میں وہ موت لکھی ہے تو کوئی نہ کوئی ایک بہانہ بنا کے آ ہی جاتی ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے ہوا لیکن اس طرح سے بھی قتل کا جادو کیا جاتا ہے اب دیکھیں آپ کو حدیث شاید پتہ ہو یا نہ پتا ہو لیکن اگر ہے تو یہ ریمائنڈر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی کو منع کیا کہ قبر جو ہوتی ہے نا اس پہ نام لکھنے سے منع کیا تھا اس پہ نام نہیں لکھنا چاہیے ہمارے یہاں کیا کرتے ہیں قبر جو ہوتی ہے وہاں پر نام لکھ دیتے یہ فلاں کی قبر ہے یہ فلاں کی قبر ہے آپ جادوگر کے لیے اور شیطان کے لیے وہ ایزی ہو جاتا ہے ڈھونڈنا کہ اس کی ماں کی قبر کہاں ہے اسی لیے تو ماں باپ اس کے نام پوچھتے یا کوئی اور رشتہ دار لیکن وہ رشتہ دار کی ہی قبر کی مٹی چاہیے وہ قتل کا جو جادو ہوتا ہے قبرستان سے جو مٹی لائی جاتی ہے وہ اس کے رشتہ دار ہی ہونے چاہیے تو سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی کہ قبر پہ نام نہیں لکھو اس کا رزلٹ ہمیشہ اچھا ہی آئے گا اگر کوئی قبر پہ نام لکھ دیتا ہے تو پھر وہ جادوگر کے لیے بھی ایزی ہے اور شیطان کے لیے بھی ایزی ہے تو قبر پہ نام نہیں لکھے اور اگر آپ کے خاندان میں کوئی لکھتا ہے تو پہلے ہی وصیت کرے کہ میرے کور پہ میرا نام نہیں لکھنا چاہیے کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ہم نہیں چاہتے لیکن گھر والے کچھ ایسے نکلتے کہ بالکل وہ جو چاہے وہ کریں یہ ساری چیزیں جو ہے آپ وسلم نے جو کہی ہے اس کو مانو اس کی اتباع کرو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ نام لکھنا آپ چھوڑ دو قبر پہ نام لکھنا یہ ایک چیز اور دوسری بات چاند رات کو ہی وہ عمل کرتے ہیں چاند رات کی ہمیں دعا بھی سکھائی گئی ہے تو وہ بھی ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم ہر چاند رات کو وہ دعا پڑھیں بہت ہی وہ بینیفیشیل رہتی ہے دعا تو وہ پڑھا کریں تو یہ ہوتا ہے قتل کا جادو اور بھی طریقے ہوتے ہیں ان کے